رب العالمين تمام حضرات ذوق شوق اور محبت و عقیدت کے ساتھ بآباد بلند ایک دفعہ درو شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینمیدم اللہ بارکالام محمد والا علی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم معزز حاضرین اور برادران اسلام آج بتاریخ آٹھ اگست انیس سو اٹھانوے بروز ہفتہ بعد نماز ظہر مرکزی جامع مسجد اسلامک سینٹر لیڈز برطانیہ میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے چار پانچ روز کے لیے مختلف ملکوں کے سفر کے دوران برطانیہ آمد کے موقع پر ہمارے محترم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب نے حکم فرمایا کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ اس نے وعدے کے مطابق اس وقت یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت مولانا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت اور یہ موقع بخشا کہ آپ حضرات سے اجتماعی ملاقات ہو جائے قرآن کریم کی مختلف جگہ سے میں نے تلاوت کی ہے ان تلاوت کردہ آیتوں کی روشنی میں جس عنوان پر مجھے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا یہ میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل دنیا میں قیام کا زمانہ تریسٹھ سال ہے اور اعلان نبوت کے بعد آپ دنیا میں تیئیس سال رہے زندگی کے چالیس سال مکمل ہونے پر آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا اور اپنے مشن کا آغاز باضابطہ اور باقاعدہ طور پر چالیس سال کے بعد کیا اور اس کے بعد آپ دنیا میں تیئیس سال رہے تیئیس سال کا زمانہ قوموں کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تیئیس سال کا وقت سوچتے پروگرام بناتے منصوبے بناتے پلاننگ کرتے کرتے گزر جاتا ہے لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ اور اللہ کا انعام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال کے مختصر عرصے میں اپنے کام کا آغاز بھی کیا اپنے مشن کی ابتدا بھی کی اور اسے پایا تکمیل کو بھی پہنچایا آپ نے تیئیس سال کے مختصر زمانے میں وہ انقلاب دنیا میں پیدا کیا کہ جس کی مثال نہ آپ سے پہلے ملتی ہے اور نہ آپ کے بعد قیامت تک ملے اپنوں نے تو اس کا اقرار اور اعتراف کیا ہی بیگانوں نے بھی اس کا اقرار اور اعتراف کیا ایک عیسائی نے کتاب لکھی کہ جس میں اس نے دنیا میں آنے والے سو بڑے بڑے انسانوں کا تذکرہ کیا جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیے جنہوں نے جنہوں نے قوموں کے رخ تبدیل کر دیے وہ عیسائی مذہب کا پیروکار ہے اس کے نبی اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن وہ اپنی کتاب میں سب سے اونچا اور پہلا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنے پر مجبور ہوا کہ حقیقت اور سچ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اس انقلاب کی ایک معمولی سی مثال آپ دیکھیں کہ ذہن اور دماغوں کا انقلاب کہ امیر المومنین سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے حضر اسود کو چومنا چاہتے ہیں حضر اسود کو بوسا دینا چاہتے ہیں لیکن طواف کرنے والوں کا اتنا ہجوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دیے بغیر حضر اسود کا بوسہ لے لوں ممکن نظر نہیں آتا اور اسلام کا اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف اور دھکا دیے بغیر حضر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو حضر اسود کو بوسہ دے ورنہ دور سے کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ حضر اسود کو بوسا دیتے وقت بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کچا پیاز کھایا ہے تو اس کے بعد وہ مسجد میں نہ آئے تاکہ اس کے منہ کی سمیل ساتھ والے نمازی کو پریشان نہ کرے ذرا اس کی روشنی میں سوچیے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو راحت پہنچا رہے ہیں یا تکلیف پہنچا رہے ہیں اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ اتنی معمولی تکلیف بھی اگر مجھ سے آپ کو یا آپ سے مجھ کو پہنچ رہی ہے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ آپ حضر اسرت کا بوچا چھوڑ دیں جس کا بوچا دینے سے آپ کے گناہ آپ کے جسم سے نکل کر اس میں منتقل ہو جانے ہیں آپ کچھ کو چھوڑ دیں لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے سیدنا آدم رضی اللہ تعالی تعالیٰ دور کھڑے ہو گئے اور حضر اسود کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے حضر اسود تو ایک پتھر ہے نہ میرے نفے کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے اگر عمر نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر عمر بھر تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیتا آج میرے دل میں اگر یہ تمنا اور خواہش ہے کہ میں تجھے چوموں تو اس وجہ سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے دیکھا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے بلکہ اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا آپ تبدیلی یہ محسوس کریں کہ یہی عمر فاروق ابھی اللہ تعالیٰ ہے جو ایمان لانے سے پہلے تقریباً ہر پتھر کو سجدا کرتے ہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں ان پتھروں سے خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو اپنا خدا سمجھتے اور مانتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے حضور علیہ السلام کی تعلیم کا اثر ہوا اور تربیت کا تو اتنا انقلاب آیا کہ عام پتھر کو نہیں وہ پتھر جس کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اور جو مقصد المکرمہ میں بیت اللہ میں لگا ہے اور جس کو اللہ کے نبی اور پیغمبر نے لگایا ہے اور وہ پتھر جو اتنا قیمتی ہے کہ دنیا میں کوئی پتھر اتنا قیمتی نہیں ہوگا کہ لگایا کس نے ہے لگا کہاں ہے اور بھیجا کس نے ہے آیا کہاں سے ہے وہ جو ہر چومنے والے کے گناہ اپنے اندر لے لیتا ہے حضرت عمر فاروق اتنے مقدس پتھر کو بھی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرے نفے کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے یہ وہ انقلاب تھا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا یہ وہ تبدیلی تھی جو دماغ تھی جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کی تھی اور حضور علیہ السلام کے اس انقلاب کی عمر میں نے جیسے عرض کیا تیئیس سال تیئیس سال بہت ہی مختصر زمانہ ہے لیکن آپ ذرا یہ سوچئے کہ تیئیس سال کے عرصے میں اللہ کا پیغمبر اس بدترین معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا رہے ہیں جہاں پر ظلم اور قتل ہے وہاں محبت اور پیار آ جاتا ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں وہ ایک دوسرے کے خون اور جان کے محافظ بن جاتے ہیں جو معمولی بات پر خاندان کے خاندان قتل کر دیتے ہیں قرآن نے ان کو اماؤبین ہوں کہہ دیا کہ آپس میں پیار کرنے والے جہاں پر شرک اور کفر کا وہاں ایمان اور تحریر آ گیا اور جو لوگ بالکل جاہل تھے وہ دنیا کو علم دینے والے بن گئے جو کچھ نہیں تھے وہ سب کچھ بن گئے جو ذرے تھے وہ آفتاب و محتاب بن گئے اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال کے عرصے میں مجھے اور آپ کو وہ نظام زندگی دیا وہ ضابطہ دیا وہ قانون دیا اور وہ اصول دیے جو دو چار سالوں کے لیے نہیں چار پانچ صدیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کیونکہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے ہے اس لیے اللہ کے اس پیغمبر نے مجھے اور آپ کو جو شریعت دی ہے وہ شریعت بھی قیامت تک کے لیے دی جو یہ کہتا ہے کہ اسلام آج کے زمانے کے مشکلات کا حل پیش نہیں کرتا وہ جاہل ہے یا تو وہ جانتا نہیں ہے یا جاننے کے باوجود انعد اور جد کی بنا پر کہہ رہا ہے ورنہ یہ تو وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الما کمن تو دین نعمتی و دینا جو دین اس سے پہلے آئے ہیں بہت چند زمانوں کے لیے دین تھے جب تک اس پیغمبر کی نبوت رہنی تھی وہ دین تھا اور وہ شریعت تھی لیکن حضور کی نبوت قیامت تک رہنی اس لیے اللہ نے جو دین دیا وہ بھی قیامت تک کے لیے دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل جامع نظام حیات نظام زندگی قیامت تک آنے والے مسائل کا حل حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا اور کتنے عرصے میں کئی سال کے عرصے کئی سال کے عرصے میں دیا ہے صدیوں برسا برس اور زمانہ ایک دراز اور طویل اور قیامت تک کے زمانے کا دین اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ادا فرما دی اور یہ دین جو دیا اور اس کے ذریعے جو انقلاب پیدا کیا اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی یوں تو انسان دیکھے تو اتنی وجہ اور خصوصیات ہیں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا شمار بھی نہیں کر سکتا لیکن دو اہم وجہ میں آپ کی خدمت میں ارد کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو اسلام پھیلایا اور پہنچایا ہے جو انقلاب پیدا کیا ہے اس کی دو اہم بنیادی وجہ ہے ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کو اسلام دیا پیار اور محبت سے حضور علیہ السلام نے انقلاب پیدا کیا اپنی محبت سے اپنے پیار سے اپنے اخلاق سے اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اسلام پہنچایا اور پھیلایا اپنے عمل سے ایک پیار اور اخلاق اور دوسرا اپنا کردار میں دونوں کی وضاحت کرتا ہوں قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اللہ فرماتے ہیں فنیما من اللہ اے میرے ماں دو پیغمبر یہ آپ پر ہمارا رحم اور کرم تھا کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنا دیا اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے اگر آپ سخت گیر ہوتے تو یہ دیوانوں اور پروانوں اور جانکاروں اور فدا کاروں کا مجمع جو آپ کے دائیں بائیں جمع ہے اور آپ کے ایک اشارے پر جان دے دیتے ہیں یہ اتنے پروانے آپ کے دائیں بائیں کبھی جمع نہ ہوتے اگر آپ نرم طبیعت کے نہ ہوتے آپ کے پیار نے آپ کی محبت نے آپ کے اخلاق نے ان کو آپ کا دیوانہ بنا دیا ان بیگانوں کو آپ کا دیوانہ بنانے والا آپ کا پیار ہے کیا آپ نے اس معاشرے کو پیار دیا ہے یاد رکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرو گناہ گار سے نفرت نہ کرو جرم سے نفرت کرو مجرم سے نفرت نہ کرو اس لیے کہ اگر گناہ گار سے نفرت کرنا شروع کر دی تو اس کو راہ رات پر کیسے لایا جائے گا حضور نے اس بدترین معاشرے کو دل سے لگایا پیار دیا محبت دی پیار سے اپنے قریب کیا اور پیار سے اپنے قریب کر کے پھر رسول اللہ نے اللہ کا دین اس کو دیا جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے اتنے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں تو وہ مجبور ہو گیا اس دین کو قبول کرنے کا آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں جو یہ کہتا ہے کہ اسلام دنیا میں تلوار سے پھیلا غلط کہتا ہے آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر جنگیں جو حضور علیہ السلام نے لڑی ہیں وہ ڈیفینس اور دفاع کے طور پر لڑی ابتدان مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا مسلمانوں پر کافروں نے حملہ کیا تو اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ میں مجبور مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانا پڑے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کی ہو بہت کم اس کی مثالیں ہیں اور یہ بھی وہاں جہاں شدید ضرورت اس کی محسوس کی گئی جنگ کے میدان میں بھی اسلام یہ کہتا ہے پہلے دشمن کو نہ مارو اس سے کہو اسلام قبول کر اس کو اسلام کی دعوت دو اس موقع پر بھی محبت کا مظاہرہ کرو وہ اگر تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے تمہاری جان ختم کرنے کے در پر ہے تو پھر بھی تم پہلے اس کو موقع دو کہ وہ اس دین اسلام کو دین کو قبول کر لے اور نہ کرے تو پھر ان سے کہو کہ ابھی بھی نہیں لڑتے تم ہمارے ماتحت ذمہ بن کر ہمیں جزیا دے کر رہنا قبول کر لو اس کو مان لے تب بھی لڑائی نہیں کرو اور اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر لڑائی کرنا ضروری ہے معلوم یہ ہوا کہ اسلام دنیا میں تلوار سے نہیں اگر تلوار سے پھیلا ہو تو سب سے پہلے وہ ہاتھ جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے ان تلوار والوں نے اسلام کیسے قبول کیا کرے میں نے تو آپ کی تلوار کے در سے اسلام قبول آپ نے کیسے کیا اسلام دنیا میں پیار سے اور محبت سے اور اخلاق سے پھیلا مجھے یاد آیا ایک واقعہ سنا تھا علامہ نور الدین حسمی رحیم اللہ ایک عالم ہے ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد اس میں انہوں نے مسند احمد اور تبرانی دو معتبر کتابیں ان کے حوالے سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما کے ایک نوجوان آیا مسلمان ہے رسول اللہ کا صحابی ہے اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک اجازت لینے کے لیے آیا ہوں اور اجازت بھی میں گناہ کی لینے آیا ہوں حضور نے فرمایا کیا کہا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں مجھے زنا کی اجازت دے دیں صحابہ کا مجمع ہے رسول اللہ سنکشی فرما ہے اور ایک نوجوان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی زنا کی اجازت دے ذرا آپ تصورات کی دنیا میں سوچئے کہ کس گناہ کی اجازت مانگی جا رہی وہ گناہ جو آج تک کسی بھی آسمانی دین میں حلال نہیں ہوا ایک لمحے کے لیے بھی جب سے یہ دنیا بنی ہے کسی مذہب میں اور دین میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ جائز اور حلال نہیں ہوا اور کس سے اجازت مانگی جا رہی ہے اس پاکیزہ ہستی سے جس کی عفت و عصمت کے آگے اللہ کے فرشتوں کا بھی سر جھک جاتا ہے کس گناہ کی اجازت مانگی جا رہی ہے اور کس سے مانگی جا رہی ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا خبردار شرم نہیں آتی کیا بات کہہ رہے ہو چلے جاؤ ہو جاؤ دور کیا کہہ رہے ہو لیکن نہیں یہ اللہ کے پیغمبر تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا سمجھا پیارے ادھر آ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے فرمایا پیارے جو کام تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اجازت دو گے اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہر کس نہیں فرمایا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے اجازت دو گے اس نے کہا یا رسول اللہ ہر کس نہیں مثالیں دے کر سمجھاتے رہے بار بار سمجھاتے رہے اور فرماتے رہے کہ پیارے جو کام تم اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دو گے تو یاد رکھو دوسرے انسانوں کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو اور پھر صحابہ سے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اس نوجوان کے لیے دعا کرو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ عمد پھر دمگا وہ ترقل کلبا وہ حسن کر جا اور اللہ اس نوجوان کے دماغ کے ارادے کو معاف کر دے اس کے دل کو پاک صاف کر دے اس کی جوانی کو اس کی شرم گاہ کو عزت عزبت اور اور پاک دامی عطا فرما روایات میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب رسول اللہ کی مجلس میں اٹھا دعا سن کر اور حضور کی مثالیں سن کر تو ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر چکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹ کر غصے کا اظہار کر کے اپنی مجلس سے اٹھا دیتے لیکن اس صورت میں اس نوجوان کی زندگی تباہ ہو جاتی علیہ السلام کے پیار نے اور محبت نے اور شفقت نے اس نوجوان کو جہنم کے گڑے میں جانے سے بچا لیا یہ وہ انداز تھا سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہمیشہ پیار سے محبت سے شفقت سے اخلاق سے دل سوری اور خیر خائی اور ہمدردی سے دوسروں کو بات سمجھائی پیار سے سمجھایا آپ کا پیار تھا جس نے دنیا کو مجبور کیا مسلمان ہونے پر آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے عزیز و اقارب اور رشتے دار ہمارے مسلمان بہن بھائی صحیح راستے پر آ جائیں اور کافر اسلام میں داخل ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کی ابتدا کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر اخلاق پیار اور محبت اور جذبہ ہمدردی کو پیدا کرنا ہے اس ماحول میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے راستے پر رہیں ہماری اولاد نیک رہے ہمارے مسلمان دوست اور احمد اسلام پر عمل کرتے رہے تو یہاں تو آپ نے دیکھا آپ سختی سے کہہ نہیں سکتے کوئی قانون اور سزا نہیں ہے اگر ہم کر سکتے ہیں تو پیار سے اور محبت سے اور شفقت سے یہی پیار تھا جس نے رسول اللہ کی جان کے دشمنوں کو آپ کا ایمانی دوست بنا دیا اور دوسری بات سرکار بار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا اپنے عمل سے اپنے کردار سے یعنی حضور علیہ السلام نے جو مجھے اور آپ کو کرنے کا فرمایا صحابہ کو جو کرنے کا کہا سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے خود وہ کر کے دکھایا بڑے سے بڑا دشمن بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ حضور نے کہا کچھ کیا کچھ بلکہ حضور نے جو کہا وہی کیا جو کیا وہی کہا آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا حزیر علیہ السلام کے قول میں اور عمل میں آپ کے کہنے اور کرنے میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کوئی بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ایک مثال نہیں پیش کر سکتا کہ رسول اللہ نے امت کو یہ کہا اور خود اس کے خلاف کیا تضاد نہیں ہے زندگی میں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا جو کیا وہی کہا یہ نہیں کہ یہاں میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور میری اپنی زندگی اس کے خلاف ہے میں مثال سے آپ فرض کرتا ہوں دیکھیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ فرمایا کہ دن میں پانچ وقت چوبیس گھنٹوں میں اللہ کی فرض نماز کو ادا کرو فجر ظہر اثر مغرب عشاء یہ پانچ نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں حضور نے خود یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پانچ ہیں مجھے تو اللہ نے نبی بنایا میرے لیے تو معاف ہے ہمارے ملکوں میں بہت سے ایسے پیر ہیں جو جاہل پیر ہیں اور ان کے مرید اس سے زیادہ جاہل ہیں کہ وہ پیر نماز نہیں پڑھتا پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا لباس بدن پر ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور مرید ایسے جاہل ہیں کہ وہ اس کا اپنا اپنا موت عقیدت اس سے کرتے ہیں اور وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا پوچھا جائے کیوں نہیں پڑھتا کہا ہمارے پیر صاحب تو پہنچے ہوئے پہنچے ہوئے اگر تھانوی فرماتے ٹھیک کہا وہ واقعی جہنم میں پہنچے ہوئے ایسے بدعمل اور بے عمل یہ جہالت ہے نماز نہیں پڑھتا کہا مجھے نماز معاف ہے آپ دیکھیے سب سے بڑے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم الشان اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے اگر کسی کو نماز معاف ہوتی تو رسول اللہ کو معاف ہوتی اگر ان کو معاف نہیں تو میں اور آپ کیا ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا کہ پانچ نمازیں تم پر پڑھ دیں اور پڑھو اور جواب میں اپنا عمل یہ نہیں ہے کہ خود نہیں پڑھتے ہیں یا دو یتیم پڑھتے ہیں جواب میں اپنا عمل حضور نے یہ دکھایا کہ آپ روزانہ پانچ نمازیں نہیں آٹھ یا نو نمازیں پڑھتے ہیں جس میں نماز پدر کے بعد اشراق کی نماز ہے شاخ کی نماز ہے مغرب کی نماز کے بعد ابابین کی نماز ہے اور رات کو اٹھ کر تعجب کی نماز ہے اور تعجب کی نماز اتنی لمبی ہے کہ آپ کے کھڑے کھڑے پاؤں سو جاتے ہیں پاؤں پر آ جاتا ام سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر اللہ نے آپ کو معصوم بنایا آپ کے اگلے پچھلے تمام وہ باتیں جو منصب نبوت کے خلاف ہیں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی کوئی اگر ایسی ہو گئی آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت جاگنے کی کیا ضرورت اتنا لمبا قیام رکو اور سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جواب میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر اللہ نے مجھے معصوم پیدا کر کے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دے کر مجھ پر احسان کیا ہے کیا میں اللہ کے احسان کا شکر ادا نہ کروں اپنا اکون شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمیں حضور نے پانچ کا حکم دیا خود آٹھ نو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے پانچ نمازیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں رہا آسان ہو گئے حضور علیہ السلام کا عمل دیکھا مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں ایک مہینہ رمضان کے گیارہ مہینے روزے نہیں ایک مہینہ خود حضور علیہ السلام نے اپنا عمل یہ دکھایا کہ آپ صرف رمضان کے نہیں بلکہ سارے سال کے روزے رکھتے ہیں روزانہ روزہ رکھتے ہیں سونے نشان رکھتے ہیں جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارا استاد اور ہمارا قائد اور رہنما ہمیں تو ایک مہینہ روزوں کا حکم دیتے ہیں اور خود پورا سال روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں حضور علیہ السلام نے اپنا عمل دکھایا یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو معاف ہے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ سال میں ایک مرتبہ مالدار صاحب نصاب زکات ادا کرے مثال رکھتے ہیں جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارا استاد اور ہمارا قائد اور رہنما ہمیں تو ایک مہینہ روزوں کا حکم دیتے ہیں اور خود پورا سال روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اپنا عمل دکھایا یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو معاف ہے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ سال میں ایک مرتبہ مالدار صاحب نصاب زکات ادا کرے اور حضور علیہ السلام نے خود زکات کے بارے میں کیا کیا ابھی زکات دی کہ نہیں دی بولو ہاں؟ حضور نے زکات نہیں دی <laughs> ٹھیک ہو گیا زکات اس پر آتی ہے جس کے پاس مال جمع ہو سال گزرے حضور علیہ السلام نے تو یہ عمل کر کے دکھایا کہ مجھے اور آپ کو فرمایا سال میں ایک مرتبہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کے لیے زکات ادا کرو چالیس کا حصہ ادا کرو مگر خود اپنا عمل یہ دکھایا کہ صبح اگر مال آیا تو شام ہونے سے پہلے شام آیا تو صبح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا مال کو جمع ہی نہیں ہونے دی اور یاد رکھیے میرے اور آپ میں اور حضور علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ ہمارا غریب ہونا کم مالدار ہونا ہمارا محتاج اور فقیر ہونا یہ قدرتی ہے ہمارا اختیاری نہیں اگر ہمارا اختیار پوچھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اربوں پتی بن جاؤں کروڑوں پتی بن جاؤ آج اللہ ہمیں کہے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں غریب بننا ہے یا مالدار تو سارے کہیں گے اللہ میاں مالدار ہماری کوشش ہوتی ہے محنت کرتے ہیں تقدیر میں جتنا لکھا ہے ملتا ہے یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے مجبوری ہے اور قدرتی ہے جو کچھ آج میری مالی حیثیت ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ یہ اختیاری تھا مجبوری نہیں تھا اللہ نے حضور کو فرمایا کہ اے میرے کا نمبر آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں یا غریب بننا چاہتے ہیں آپ اگر فرمائے تو میں یہ اور پہاڑ کو اور مکے اور مدینے کے پہاڑوں کو سونے کا منا دو جہاں آپ جایا کریں گے یہ چلتے ہوئے سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ جایا کریں گے حضور علیہ السلام نے کیا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ملے تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن کھانے کو نہ ملے تو میں صبر کروں تاکہ مجھے صبر کی برکتیں بھی ملیں اور شکر کی برکتیں بھی ملیں اے اللہ میں تو دنیا میں مسکین بن کر رہنا چاہتا ہوں میں تو نبی بندہ بننا چاہتا ہوں بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہوں میں تو بندہ بننا چاہتا ہوں کیا بننا چاہتا ہوں آج ہم نے پیارے خدا بننا چاہتا ہے بندہ بننے کا تیار نہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور رسول اللہ کی زندگی کا عمل یہ ہے کہ بندہ بندہ بن جائے بندہ بندہ بن جائے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے بیمار سے آپریشن ہوا کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے فرمایا میں ہر حال میں راضی ہوں اس لیے کہ میں تو اس کا بندہ ہوں وہ بندہ ہی کیا بندہ ہوا جو اپنے مالک کے کسی کام پر راضی ہو اور کسی کام پر راضی نہ ہو میں تو بندہ ہوں اللہ کے ہر کام پر راضی ہوں یاد رکھیے پیغمبر کی دو شانیں ہوتی ایک ہوتی ہے رسول ہونے کی اور ایک ہوتی ہے بندہ ہونے کی عبد ہونے کی ہم جو اتحیات میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد ابد ہو رسول قرآن میں آیا سبحان لبی اسراب ابدی یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بندے کا ذکر پہلے اور رسول کا ذکر بعد میں حضور کی دو شانیں ہیں ایک بندہ ہونا عبد ہونا اور دوسرا رسول ہونا یاد رکھیے ان دونوں شانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی شان رسول ہونا ہے یا بندہ ہونا ہے بولو بندہ ہونا ہے کیوں اب میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بندہ وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے منہ موڑ کر خالق کی طرح متوجہ ہو اور رسول وہ ہوتا ہے جو خالق سے لے کر مخلوق کو دے بندہ وہ جو خالق کی طرف دیکھے اور رسول وہ جو مخلوق کو دے رہا ہو جب اللہ کے پیغمبر رسالت والی شان کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی توجہ مخلوق کی طرف ہوگی اور جب بندے والی شان کے اندر ہوں گے تو آپ کی توجہ خالق کی طرف ہوگی تو جب انسان کی توجہ خالق کی طرف ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جب مخلوق کی طرف ہو نماز میں ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے بولو دکان پر بیٹھے ہیں کدھر توجہ ہے بندوں کی طرف نماز میں آئے تو توجہ کدھر ہے اللہ کی طرف اس لیے فرمایا مان نہ لما کام عبد اللہ جب اللہ کا دندہ کھڑا ہوا حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے ہیں تو اللہ نے وہاں کیا شان حضور کے بیان کی یہ یعنی نہیں فرمایا سبحان اسرا ہی پاک ہے وہ جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی بلکہ فرمایا سبحان اسرا ہی پاک ہے وہ ودا جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی کیونکہ اس وقت میں حضور کی توجہ کدھر تھی بولا مخلوق کی طرف یا خالد کی طرف بندوں کی طرف یا اللہ کی طرف اللہ کی طرف اور جب وہاں پہنچے اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا الا ماں ما اوہا اور یاد رکھیے اسی سے عربی کا ہے بندہ بندہ رہتا ہے ہاں آسمانوں پر چلا جائے یا فطرت پر چلا جائے اور اللہ اللہ رہتا ہے ہاں وہ آسمان دنیا پر آ جائے اللہ اگر اپنی تجلی اور رحمت آسمان دنیا پر فرمائے تو اللہ اللہ رہیں گے اور اللہ کا بندہ آسمانوں پر بھی جائے تو اللہ کا بندہ رہے گا یہ نہیں کہ یہ وہاں جا کر وہ ہو جائے وہ بندہ رہے بات کہا کرتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے تو حضور حضور نہیں رہے خدا بن گئے قرآن میں اللہ نے عقیدے کی اصلاح کی کہ نہیں اس وقت میں بھی فرمایا جب فکان اقابا سہی او ادنا جب کوئی فاصلے نہیں رہے معمولی فاصلے تو اس وقت میں بھی وہ اللہ ہے اور یہ بندے ہیں وہ دینے والا ہے اور یہ لینے والے ہیں پاؤ ان سے اونچا بندہ کوئی نہیں تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا زکات کا حکم دیا تو اپنا عمل یہ کر کے دکھایا کہ صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے شام آیا تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا کئی کئی دن رسول اللہ کے گھر میں ایسے گزرتے تھے کہ فاقا ہوتا تھا کچھ کھانے کو نہیں ہوا کرتا رسول اللہ نے اپنا عمل دنیا میں پیش کیا جب یہ دیکھا کہ یہ تو عمل والا نبی اور پیغمبر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں لوگ متاثر ہوئے اسلام میں آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ بھئی ہاتھ بٹایا کرو لوگوں کے ساتھ کام میں شریک ہوا کرو لیکن خود حضور علیہ السلام نے اپنا عمل یہ نہیں کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ نہ بٹایا ہو بلکہ یہ عمل دکھایا کہ ایک سفر میں صحابہ جا رہے ہیں راستے میں رکے ہیں کام تقسیم ہو گیا یہ کھانا پکائے گا یہ برتن صاف کرے گا یہ فلاں چیز کرے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی باہر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جلانے کے لیے میں لے کر آؤں گا صحابہ نے کیا رسول اللہ یہ خدمت بھی ہم سے انجام دے لیں گے فرمایا نہیں جب تم سارے کام کرو گے تو میں کیوں نہ کروں یہ غزبہ خندق کا موقع ہے سارے صحابہ خندق کھود رہے ہیں حضور علیہ السلام کمانڈر ہیں چیف کمانڈر ہیں لیکن صرف معائنہ نہیں کر رہے بلکہ خود کدال میں ہاتھ لیے خندق کھود رہے ہیں جتنا حصہ عام صحابی نے کھودا حضور علیہ السلام نے بھی کھودا اور اسی موقع پر جب صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہوئی ہے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں علماء فرماتے ہیں پتھر باندھنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو پتھر اس لیے باندھا ہوا تھا کہ وہ خاص قسم کا پتھر تھا کہ جس کو باندھ لیا جائے تو بھوک زیادہ محسوس نہیں ہوتی اور بعد میں کہا کہ اس وجہ سے باندھا ہوا تھا تاکہ بھوک محسوس نہ ہو اس لیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنا تہبند وغیرہ زور سے باندھ لیتا ہے تاکہ میرے کام میں یہ میری بھوک رکاوٹ نہ بنے پھر محسوس نہیں ہوتی کپڑے کو ذرا کس کر باندھ لو تو اس لیے باندھا جاتا بھوک کی شدت محسوس نہ ہو صحابہ نے دکھایا کہ ایک ایک پتھر بنا ہوا ہے جوان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کرتا ہٹا کر دکھایا جس پر بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر بنے ہوئے دو پتھر بنے حضور علیہ السلام نے امت کو حکم دیا لوگوں کو حکم دیا انصاف کرو انصاف کرو لیکن آج بھی دنیا میں بڑے انصاف کے نام لیوا ہیں انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں لیکن جب مسلمان کا خون بہ رہا ہو تو ان کے ضابطے اور ہیں کسی کافر کا خون بہ رہا ہو تو ضابطے اور ہیں لیکن یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے انصاف کا کہا تو سب کے لیے برابر کیا کہ بنو قریش کے خاندان بنو مضروم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی گرم ثابت ہو گیا حضور نے ہاتھ کاٹنے کا فرمایا ان کے خاندان کے لوگ حضور علیہ السلام کے محبوب حضرت زید ابن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت اسامہ کو سفارتی بنا کر لائے کہ آپ کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری سزا تبدیل کر دیں ہاتھ نہ کاٹیں جرمانہ کر دیں ہماری ناک کٹ جائے گی ہم خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو سنو اگر میری بیٹی فاطمہ دن کے محمد بھی چوری کا سے کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کر دیتا یہ تو اور خاندان کی عورت ہے اگر میری بیٹی چوری کا کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کر دیتا یہ اگلا انصاف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزر کیا کرو معاف کر دیا کرو خود عمل کر کے دکھایا ایک یہودی سے ایک مرتبہ حضور نے قرضہ لیا قرضہ واپس کرنے کا بھی وقت نہیں آیا تھا کہ وقت سے پہلے وہ آیا اس نے مطالبہ کیا میرا قرضہ دو حضور نے فرمایا ابھی نہیں ہے دے دیں گے اس نے گستاخی کی حضور علیہ السلام کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر حضور کو زور سے کھینچا صحابہ نے دیکھا یہ چاہا کہ ہم اس کی گستاخی کی اس کو سزا دیں حضور نے فرمایا کچھ نہ کہو داؤ ہوں ان صاحب الحق کی مقالہ ہم نے اس کا حق دینا ہے اور حق دینے والے کو بات کہنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے چھوڑ دو اسے کچھ نہ کرو مجھے اور آپ کو حضور نے فرمایا وعدہ کرو پورا کرو حضور نے عمل کر کے دکھایا ایک صحابی سے لین دین کا معاملہ ہوا حضور نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے پیسے دینے تھے کہا یا رسول اللہ میں ابھی لے کر آتا ہوں پیسے حضور نے فرمایا جاؤ لے آؤ وہ گیا ایک دن تک نہ آیا اگلے دن آیا اگلے دن آئے تو دیکھا رسول اللہ وہیں پر بیٹھے انتظار کر رہے حضور نے فرمایا پیارے میں پیسوں کی وجہ سے انتظار نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ تم لے آؤ میں یہی ہوں گا میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور میں وہاں نہ ہوں اور تمہیں تکلیف نہ ہو یہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی عمل کی زندگی ہے لوگوں سے کہا اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاؤ خود حضور جب گھر میں آتے تو اپنے کام حضرت عائشہ متا پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر آ کر رسول اللہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے فرمایا بدلہ نہ لو انتقام نہ لو حضور نے اس پر امن کر کے دیکھا دکھایا کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو دشمنوں کے جسم پر کپ کپی اور آ رہی تھا آج ہم سے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا ہم نے رسول اللہ پر کوڑا کرکٹ پھینکا تھا مذاق اڑایا تھا ان کے دندانے مبارک شہید کیے تھے لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا اللہ علیکم الجوم کا انتمت رکھا یاد رکھیے اللہ کا پیغمبر بڑا کریم ہوا کرتا ہے اور بڑا محبت اور دل والا ہوا کرتا ہے مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے خدا نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا مگر یوسف علیہ السلام نے ان کی تکلیف کے زمانے میں غلہ دیا تھا میں آج تم سے بدلا تو کیا مکے والو جو کچھ تم نے کیا میں اس کا تانا بھی تمہیں نہیں دوں گا یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم نے ایسا کیا تھا تانا بھی نہیں دیا جائے لا تقریبا الزام کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو اسی فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی نے جوش میں آ کر اعلان کر دیا یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے آج ہم پوچھیں گے جنہوں نے ہمیں اور ہمارے پیغمبر کو ستایا حضور علیہ السلام کو پتہ چلا صحابی کو بلایا فرمایا تم نے یہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا یہ نعرہ تم نے کیوں لگایا جھنڈا دے دو اس صحابی کو اور ان کو فرمایا یہ نعرہ مت لگاؤ کہ الوم یوم الملحما آج بدلے کا دن ہے بلکہ یہ نعرہ لگاؤ الوم یوم الملحما آج تو دشمن کو اپنے سینے سے لگا کر اسلام کے پیغام محبت کے اظہار کا دن ہے آج انتقام کا نہیں معاف کرنے کا دن ہے آج ہم یہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اپنے سینوں سے لگائیں گے اور یہ اللہ کے تلندر کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ مکت المکرمہ میں فاتحہ نام دار میں داخل ہوئے تو آپ کی گردن اونچی نہیں تھی بلکہ نیچے جھکی ہوئی دنیا کے بادشاہ ملکوں کو فتح کرتے ہیں مخالفوں کو مار دیتے ہیں گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں تقریب کاری ہوتی ہے اور وہ اکڑ کر چلتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب اللہ کا نبی اور کرمبر جاتا ہے کیونکہ وہ امت کا شب کرنے والا ہوتا ہے اس کی گردن اونچی نہیں اللہ کے انعام کے شکر میں نیچے جھکی ہوئی ہوتی حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت الزہرا رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا تھا لوگوں مساوات کیا کرو دوسروں کا خیال رکھا کرو چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اب مجھ سے چکی نہیں چلائی جاتی مجھے بیت المال سے ایک خادمہ نوکرانی دے دیں جو میرا تعاون کر دے حضور نے فرمایا بیٹی ابھی تک صفا چبوترے پر مدینہ منورہ مسیح نبی میں چبوترا کا انتظام نہیں ہوا کہ ان کے لیے کہاں سے خوراک کون خدمت کرے میں تمہیں کہاں سے نوکرانی دلوا دوں جا بیٹی انہی زخمی ہاتھوں کے ساتھ اپنی چکی چلایا تھا میں ان مثالوں سے بتانا یہ چاہتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے دکھائے اگر دنیا کو کہا معاف کرو خود عمل کر کے دکھایا دنیا سے کہا صبر کرو صبر کر کے دکھایا دنیا سے کہا انصاف کرو انصاف کر کے دکھایا دنیا سے کہا کناٹ اختیار کرو خود کناٹ اختیار کر کے دکھایا دنیا سے کہا نماز پڑھو نماز پڑھ کے دکھائی حضور نے روزہ رکھنے کا فرمایا اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا زکات کا فرمایا سب کچھ اللہ کے راستے میں کر کے دکھایا یعنی حضور نے دنیا میں اسلام پھیلایا مسلمانوں نے اسلام کو مضبوط کیا اپنے عمل سے کہ جو حضور کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جو کرتے ہیں وہی کر فرماتے اسی لیے اسلام دنیا میں پھیلا بڑھتا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا ایک تو پیار ہے دوسرا کردار ہے آج مسلمان میں پیار کی کمی بھی آ گئی محبت کی کمی بھی آ گئی اور کردار تو رہا ہی نہیں آج میرے سماج سارے گفتار کے غازی ہیں کردار کے غازی نہیں اگر میں اپنی اولاد کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھتا تو میری اولاد کبھی نہیں پڑے گی اگر میں اپنی اولاد سے کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولو اور میری اولاد دیکھ رہی ہے کہ میں ان کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں میری اولاد کبھی جھوٹ سے نہیں بچے میں اولاد سے کہتا ہوں حیا اختیار کرو شرم اختیار کرو لیکن میرا اپنا عمل یہ ہے کہ میرے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے تو کبھی میری اولاد با حیا نہیں بنے گی میں اولاد سے کہتا ہوں قرآن پڑھو خود کبھی قرآن کے قریب نہیں جاتا اولاد کبھی قرآن نہیں پڑھے گی انسان جو کرے گا اس کا اثر پڑے گا اور اس کی بات میں بھی اثر تب ہوگا جب وہ کر کے دکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ تم نے جو میں نے کہنا ہے وہ کرنا ہے اور اس لیے کہ میرا اللہ جو مجھے کہتا ہے میں کرتا ہوں جو میں خود کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اسلام عمل چاہتا ہے دیکھیے حضور علیہ السلام کی احادیث دو قسم پر ایک ہے کولی اور دوسری ہے یاد رکھیے حضور نے جو کچھ فرمایا اس کو حدیث کہا جاتا ہے حدیث اور حدیث کی دو قسمیں ایک ہے کولی اور دوسری ہے سیلی کولی کس کو کہتے ہیں کولی کال سے ہے کولی حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ کا فرمان بیان ہو کہ حضور نے یہ کہا حضور نے یہ فرمایا جیسے حضور نے فرمایا لا ایمان علی من لا امانت جس میں امانت نہیں اس, اس کے کا ایمان کامل نہیں یہ حضور کے قولی حدیث کیا ہے حضور کا فرمان جس میں بیان دوسری ہوتی ہے سیلی سیلی اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی یہ نقل کرے کہ حضور نے فلاں کام ایسے کیا جیسے صحابہ یہ نقل کریں کہ حضور نے نماز اس طرح پڑھی حضور نے طواب اس طرح کیا حضور نے روزہ اس طرح پر رکھا حضور نے فلاں کام اس طرح کیا حضور نے جہاد اس طرح پر کیا حضور نے حج اس طرح کیا حضور فلاں سواری پر سوار تھے فلاں کام حضور نے کیا اس کو کیا کہتے ہیں حدیث کام حضور کا جس میں بیان آپ علماء سے پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ حضور کی کولی حدیثیں زیادہ ہیں یا فیلی حدیثیں زیادہ ہیں تعداد اور گنتی کس کی زیادہ ہے وہ حدیثیں جس میں حضور کا فرمان بیان ہوا یا وہ حدیثیں جس میں حضور کا عمل بیان ہوا تو علماء جواب میں یہ کہیں گے کہ قولی حدیثوں کی تعداد کم ہے فیلی حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے جس کا مطلب یہ بنا حضور نے اپنی زبان سے تعلیم امت کو کم دی اپنے عمل سے تعلیم زیادہ دی حضور علیہ السلام نے اپنے قول سے تعلیم کم دی ہے اور اپنے فیل سے تعلیم زیادہ دی ہے اور آج ہم قول کے غازی بنے ہیں فیل کے نہیں اس لیے آج دنیا پر ہمارا اثر نہیں کافر کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے یہ ہمیں اپنا قرآن جب سناتے ہیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کچھ ہے یہ کچھ ہے یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے اس لیے آج اسلام کی ترقی رک گئی اور مسلمان بھی دنیا میں نام بھرنا ہوا اگر مسلمان وہ ہے وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھائے گا تو آپ دیکھیے کس طرح پر اسلام دنیا میں پھیلتا آج اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ اسلام نہیں ہے میں اور آپ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ حضور نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ایک تو اپنے اخلاق سے محبت سے اور پیار سے اور دوسرا حضور نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا اور دلوں کو جیتا اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے جو بات کی پیار سے کی جو بات کی اس پر عمل کر کے دکھایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا اور ایسا عمل ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتا فرماتے حضور علیہ السلام نے ایک لشکر جہاز لیے ایک علاقے میں بھیجا اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اتفاق سے وہ دن جمعے کا تھا جب حضور نے اس لشکر کو مدینہ منورہ سے جانے کا کہا وہ دن کون سا تھا جمعہ کا تھا حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جمعہ کا دن ہے میرے پاس سواری موجود ہے الحمد میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ کے بعد میں چلا جاؤں گا باقی لشکر صبح چلا جائے انہوں نے پیدل جانا ہے یا ان کے پاس ذرا سواریاں کمزور درجے کی ہیں میرے پاس اچھی سواری ہے میں جمعہ پڑھ کے بھی گیا تو ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں گا ان کو پالوں گا ان سے مل جاؤں گا اس لیے میں جمعے کے دن رسول اللہ کے پیچھے اور مدینے میں جمعے کی شہادت کیوں چھوڑوں یہ ان کا اپنے دل میں خیال ہے وہ رک گئے باقی قافلہ چلا گیا چلا گیا جب حضور علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھائی تو نماز جمعہ کے بعد دیکھا عبداللہ ابن روا وہاں پوچھا عبداللہ ابن روا تم کیوں نہیں گئے میں نے تمہیں بھیجا تھا آج صبح سارا لشکر گیا تم کیوں نہیں گئے تو حضرت عبداللہ ابن روا نے یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں گیا کہ جمعہ کا دن ہے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں گا اور مجھے یہ شہادت اور فریت بھی مل جائے گی اور وہاں جا کر ان کو بھی پالوں گا اور شامل ہو جاؤں گا راستے میں ہی ان سے مل جاؤں گا تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا لو ان کما تماش لگی جمیان ماں ادرت کا فضلا لاگت وکیل اور عبد اللہ ابن روا ساری کائنات کے بدار میں بھی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو صبح تم میری بات سے مانتے ہوئے جو لوگ گئے ہیں تم ان کے سوال کر نہیں پہنچ سکتے تم روز زمین بھی خرچ کر ڈالو جو کچھ زمین میں ہے خرچ کر ڈالو تو ان کو جو صبح کے وقت جانے کا ثواب ملا ہے وہ ثواب تمہیں نہیں مل سکتا جو ان کو وہ ثواب ملا کہ انہوں نے رسول اللہ کی بات مانی تمہارے لیے جمع پڑھنا یہاں اتنا اہم نہیں تھا جتنا میری بات ماننا ضروری تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی بیٹھے ہوئے دیکھے اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے کیونکہ آپ کے یہاں بھی مرد حضرات سونے کی انگوٹھی پہنتے کہ نہیں پہنتے بہت پہنتے اور مسلمان پہنتے اور اب تو ہمارے پاکستان میں بھی یہ رواج ہے کہ جیسے شادی میں لڑکی کو سونے کی انگوٹھی دینا ضروری ہے منگنی کے وقت میں لڑکی کو انگوٹھی پہناتے ہیں سونے کی انگوٹھی لڑکے کو بھی پہناتے ہیں اب ذرا دیکھیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دے دی حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنے قریب کیا اور انگوٹھی نکالی اور نکال کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا جو انسان مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں آگ کا انگارا پہنے وہ سونے کی انگوٹھی پہنے یہ جس نے پہنی ہے اسے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی وہ یہ سوچ لے کہ میں نے آگ کا انگارا پہنا ہے اگر سونے کا کڑا کرنا ہے تو وہ سوچ لے کہ میں نے آنکھ کا کڑا کرنا ہے سونے کا ہاتھ گلے میں ڈالا ہے تو وہ خیال کر لے کہ سونے کا سونے کا نہیں اس نے آنکھ کا توک پہنا ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا زمین پر پھینک دی اور تشریف لے گئے حضور کے جانے کے بعد باقی صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ یہ جو انگوٹھی رسول اللہ نے تیرے ہاتھ سے نکال کر پہر پھینک دی اس کو اٹھا لے پہن نہیں اپنے پاس رکھ لیں جا کے کسی عورت کو پہنا دینا اپنے گھر میں کیونکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے عورتوں کے لیے تو نہیں یا اس کو بیچ کر نفع حاصل کر لینا بیچ کر پیسے لے لینا یہ مشورہ دیا بار نے اس کو ذرا دلداری بھی نہیں کرنا تھی کہاں حضور نے پہننے سے روکا ہے اس سے تو نہیں روکا کہ تم بیچ کر اس کے پیسے لے لو تم کسی عورت کو پہنا دو اپنی رشتے دار خاتون کو دے دو تم اس کو اٹھا لو تو جواب میں وہ صحابی کہتا ہے ان کا ایمان ہمارے ایمان کی طرح نہیں تھا کہتا ہے جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا میں کبھی اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں حضور علیہ السلام ایک بلند و بالا مکان دیکھا ایک صحابی کا حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے بہت اونچا مکان ہے صحابہ نے ارد کیا رسول یہ فنا انصاری صحابی کا تھوڑی دیر میں وہ صحابی آ گئے صاحب مکان آ کر سلام کیا حضور نے سلام کا جواب نہیں دی اس نے صحابہ سے پوچھا بعد میں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی آج میں نے رسول اللہ کے چہرے میں دیکھا کہ مجھ سے ناراض ہوں اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام آج گزر رہے تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں تمہارا بلند و بالا اونچا عظیم الشان مکان دیکھا تو پوچھا یہ مکان کس کا ہے جس نے اتنا اونچا مکان بنا دیا حضور کو وہ پسند نہیں آیا تمہارا مکان یہ دنیا کا مسافر خانہ ہے یہاں اتنے اونچے مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ان میں گزارا کرو سادگی اختیار کرو کہا کہ حضور نے تمہارا مکان دیکھا تو حضور کو پسند نہیں آیا ناراض ہوئے اسی لیے حضور نے آج تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا یہ گئے جا کر اس مکان کو گرا دیا چند دنوں کے بعد وہ کا گزر ہوا پوچھا یہاں ایک بڑا اونچا مکان تھا آج نظر نہیں آ رہا تو صحابہ نے کیا اللہ یہ مکان آئے تھے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے ان کو بتایا اور علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا ناراض ہوئے ہیں تو یہ واپس گیا اور جا کر اس نے اس مکان کو زمین بوس کر دیا کہ جو مکان میرے پیغمبر کو پسند نہیں میں اس میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں حضور علیہ السلام کے پاس ریشمی جوڑا آیا کبا کسی بادشاہ نے بھیجا حضور نے پہنا اور فوراً اتار دیا اور ایک صحابی کو دیا اور کہا جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے دے دو میری طرف سے ہدیہ دے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب وہ پہنچا تھا تو عمر کو یہ پتا چلا کہ حضور نے پہن کر فوراً اتار دیا تھا وہ روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ جس لباس کو آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا وہ میرے پاس کیوں بھیج دیا حضور نے فرمایا میں نے تو جب یہ پہنا تھا تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد علیہ السلام نے آ کر کہا یہ ریشم کا لباس ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے ریشم اور سونا آپ کی امت کے مردوں کے لیے حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے حلال آج ہم مرد بھی ریشمی لباس پہنتے ہیں مسلمان ہیں تو آپ کی عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے حلال نہیں ہے حضور فرماتے میں نے جب یہ سنا جبر علیہ السلام نے بتایا میں نے فوراً اتار دیا یا رسول اللہ پھر میرے پاس کیوں بھیجا پر میں تمہارے پاس میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم پہنو جب میں اپنے لیے پہننا پسند نہیں کرتا تو تمہارے لیے بھی نہیں کرتا میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ اپنے گھر کی کسی عورت کو پہنا کسی عورت کو دے لیکن آپ نے اندازہ لگایا کہ جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں وہ صحابہ کو بھی پسند نہیں وہ صحابہ کو بھی پسند نہیں ہے یہ عمل تھا یہ عمل تھا جو صحابہ کرام نے دکھایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا رومی اس زمانے میں کافر تھے کہ اتنا عرصہ ہم جنگ نہیں کریں جب وہ مدت صلح کی جنگ بندی کی ختم ہونے کے قریب تھی تو ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ملک کے سرحد پر ذرا چکر لگا رہے خیال یہ تھا کہ ذرا پورا جائزہ لے لوں جو ہی ہماری مدت ختم ہو معاہدے کی تو ہم ان پر حملہ کر دیں ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی ہم پر حملہ ہوگا اور ہم فوراً اچانک جو ہی ہمارا ٹائم معاہدے کا ختم ہوگا ہم ان رومیوں پر حملہ کر دیں اس لحاظ سے جائزہ لے رہے تھے کہ کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا پیچھے سے کوئی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفا اللہ قدر وفا اللہ قدر مڑ کر دیکھا تو ایک بن ساتھ گھوڑے پر سوار ہیں کہہ رہے ہیں معاہدے کو پورا کیا کرے توڑا نہ کرے معاہدے کو پورا کرے توڑا نہ کرے امیر معاویہ نے کہا میں نے کہاں توڑا ہے بادہ کا لڑائی نہیں کریں گے ہم کہاں لڑائی کر رہے ہیں فرما جو تم کر رہے ہو جو بھی معاہدے کے خلاف ہے یہ بھی اس زمانے میں تم زیادہ کیوں لے رہے ہیں معائنہ کیوں کر رہے ہو تیاری کیوں کر رہے ہو یہ بھی منع ہے کہا اچھا یہ حضور کا فرمان ہے کہاں اسی وقت امیر معاوی نے جب سنا اپنے گھوڑا واپس لے کر چلے گئے کہ رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد میں خلاف ورزی نہیں کرتا یہ امر تھا صحابہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلا حضور کے پیار اور محبت سے اور حضور کے کردار اور عمل سے پھر صحابہ نے بھی یہی دکھایا کہ جو حضور نے فرمایا وہ عمل کر کے دکھایا اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء ربنا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا حسنا وفی وقنا عذاب النار ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنكونن من من الخاسرین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرما اے اللہ اپنی رضا والے احمان نصیب فرما اے الہ العالمین ایمان کامل اور سچا یقین نصیب فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما مشکلات کو حل فرما اے اللہ جائید حاجتوں ضرورتوں تمناؤں آرزوں کو پورا فرما اے اللہ اس مجلس کو قبول اور بابر